السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جس طرح کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس وقت کے جو بادشاہ نمرود کے نام سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جب انہوں نے استفسار کیا تھا کہ آپ کا پروردگار جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو وہ کون ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ربی اللہ امید کہ میرا پروردگار اور ذات ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یعنی زندگی اور موت دونوں قدرت میں ہے تو نمرود بجائے اس کی کس بات کو مانتا تو اس نے بھی آگے سے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور یہ اختیار تو مجھے بھی حاصل ہے تو کیسا خدا ہے کہ ایسا کام کر رہا ہے جو میں بھی کر سکتا ہو اور خود جو ہے نا یہ اس کا معنی اس نے یہ سمجھا کہ جو جو بالکل بے گناہ تھا ایک آدمی اس کو اللہ کے قتل کیا اور جو اس پر قتل احساس کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اسے میں نے بھی کیا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بات انہوں نے کی تھی اور جو با الفاظ انہوں نے استعمال کی تھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا بلکہ خیر تو یہ ان کی بات نہیں سمجھ سکے حضرت صلی اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی یا یہ ایسی کر رہا ہے تو ایک ایسی بات ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ خود بخود جو ہے نا مبہوت رہ گئے حیران و پریشان رہ گئے اور نمرود کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ تسلیم کر کے خود مسلمان ہو جاتا لیکن مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے الٹا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی شروع کی تو ایک تو یہ واقعہ تھا اور دوسرا واقعہ جس کا تجربہ میں نے کل پڑھا تھا کہ ایک آدمی کا گزر ہوا کسی علاقے پر مقدس کی کسی علاقے پر غالباً حضرت عزیر علیہ السلام جس طرح کہ ہم آج پڑھیں گے حضرت عزیر علیہ السلام خود تھے جب ان کو دیکھا وہاں جو آبادی وغیرہ تھی جب ان کو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے سب تباہ و برباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دل میں ان کا یہ خیال آیا کہ یہ کیسے دوبارہ یہ جو آبادی ہے یہ جو لوگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرمائیں گے یقین تو تھا ایمان تو تھا لیکن ایسی ایک سوچ دل میں آیا پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دی تقریباً سو سال تک جو ہے نا وہ اسی طرح پڑے رہے پھر سو سال کے بعد ان کو اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کم لبیت کا قال لبیت یومن ابابا یوم ایک یہ واقعہ ہے ایک اور تیسرا واقعہ بھی ہے تو پہلے اس کو پڑھتا ہے اس کا ترجمہ کھل پڑھ لیا تھا تو اس کی تشریح پڑھیں گے آج والذی مر علی قریا او رایت کلذی او رایت کیا آپ نے دیکھا کلذی یعنی الذی اس شخص کو کب زائد ہے اس میں مر علی قریا جس کا گزر ہوا ایک بستی پر یہ بیت المقدس او بیت المقدس ہے راکبا علی حمار اپنے گدے پر سوار ہونے کی حالت میں تین اور اس کے پاس انجیر کا تھیلا انجیر کا ٹوکرا تھا وقد ہو عصیر اور انگور کا شیرہ اور انگور کا شیرہ انگور کا جو شیرہ ہو شیرہ ہوا کرتا ہے اس کا تھیلا تھا وہ ہوا عزیر علیہ السلام اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے وہیا قاویتن وہیا قاویتن اور او بستی جو ہے نا او گری ہوئی تھی ساکتتن منا کھڑی ہوئی تھی انتباہ برباد ہو گئی تھی علا عروشہ اپنے چتوں پر سقوفہ یعنی اپنی چتوں پر لما خرابہ بخت نصر جس کو بخت نصر نے خراب کیا تھا تباہ برباد کیا تھا قالا تو کہنے لگے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها کیسے یعنی کس طرح اللہ تعالی اس کو موت کے بعد زندہ کریں گے استعظاما لقدرت اللہ تعالی یعنی یہ بات جو انہوں نے کی اس میں یہ نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا یا اس کو اس بات کی حقیقت معلوم نہیں تھی بلکہ لقدرت اللہ تعالی اللہ تعالی کے قدرت کا اظہار عظمت کرتے ہوئے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو موت دی وہ اور اس کو اسی حال میں چہرائے رکھا ہے یعنی اسی حال پہ چوڑا ہے یعنی موٹی کی حالت میں میت عامن سو سال میت عامن سو سال ہم مبعض ہو پھر اس کو زندہ کر دیا احیاء ہو یہ رہو کیفیت ذالکا میں یعنی اس کو زندہ کیا تھا کہ اس کو دکا ہے اس کی کیفیت اس کا مشاہدہ قال تعال لہو اللہ تعالی نے اس کو فرمایا کم لبیستا مکہتا ہونا کہ آپ یہاں کتنے رہے یعنی کتنے عرصے تک آپ کتنے مدت تک سال میں رہے یعنی یہاں کتنے ٹہرے قال لبیستو یوما او باغ یوم تو اس نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم لن نام اول نہارے کیونکہ وہ جن کے ابتدائی سے میں سو گیا تھا اور اس کو قبض کیا گیا تھا یعنی موت تاریخ کیا گیا تھا یا نوم تاریخ کیا گیا تھا الغروب اور اس کو زندہ کیا گیا یا وہ زندہ ہو گئے غروب افتاب کے وقت چونکہ یہ ابتدائے دن کے وقت ان پر یہ کیفیت تاری ہو گئی تھی اور جب ان کو زندہ کیا گیا تو شام کا وقت تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں صبح سو گیا تھا یہ کیفیت مجھ پر تاری ہو گئی تھی اور ابھی شام ہو رہی ہے تو یہ ایک ہی دن ہوگا فضلنا انہو یوم النوم تو اس نے گمان کیا کہ ایک دن کی نیند ہے قال بل لبثت مئة عام اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم یعنی آپ سو سال رہے ہو سو سال رہے ہو فنظر الافعام کا آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھئے تین جو کہ انجیر پر مستمل تھا یعنی جو انجیر تھا آپ اپنے کھانے انجیر و شرار کا اور پینے العصیر یعنی انگور کا شیرہ شیرہ انگور آپ دیکھیے اپنے کھانے انجیر اور پینے یعنی شیر انگور کو لم یتسن نہ لم یتسن نہ کہ یتغیر معاطول الزمانی والحاو او قیل اصل من سانحتو و قیل لسکتی انسان ایتو و تقرات بحث بحث یہ اس کے بارے میں قرات مختلف بتایا لم کہ او ذرا برابر نہیں سڑا کہ او ذرا برابر نہیں سڑا یعنی اتنے وقت میں سو سال کے قریب یعنی اتنی لمبی مدت گزر جانے کے باوجود جو ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تغیر و معطول زمان یعنی اتنی لمبی مدت گزر جانے کے باوجود گزرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا والہاء قیل اصل من صنعتو اور بعد نے کہا کہ یہ جو ہا ہے بات کے نزدیک یہ ہا اصلی ہے یعنی یہ صنعتو سے ماخوذ ہے یعنی اس سے لیا گیا ہے اور بعض نے کہا کہ تو وکیلا لسکتی من سانئی تو اور بعض نے کہا کہ یہ سا نئی تو ماخوذ ہے سکتا اس کو کہا جاتا ہے اور فی کراچی بحض بحا اور ایک میں جو ہے نا اس کا ہزف ہے یعنی اس کو ہدف کیا گیا ہے منظر الہ ہمارے کا اور آپ اپنے کو دیکھیے کیفا ہوا کہ او کیسا ہے یعنی او کس آل میں ہے فرآہ میتا تو اس نے اس کو دیکھا اس نے گدے کو دیکھا میتا مرا ہوا یعنی مرا ہوا تھا و عظام ہو بیز اور اس کی ہڈیا تک سفید ہو چکی تھی کلو ہو جو زیادہ سفید ہونے کی وجہ سے چمک رہے تھے یعنی گوشت موش سب کچھ ختم ہو گیا تھا فعلنا ذالکہ لتعلمہ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ سمجھ جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے یعنی یہ سب آپ کے سامنے ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً اور ہم نے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً عَلَى الْبَعْثِ اور تاکہ ہم دوبارہ زندگی دینے پر یا زندگی زندہ کرنے پر جو ہے نا ایک مثال ایک نشانی ایک علامت جو ہے نا آپ کو دے یعنی ایک نظیر بنا دے لناسی لوگوں کے لیے اور آپ دیکھئے کی طرف یعنی آپ اس کی طرف نظر کیجیے اس کی طرف دیکھ لیجیے ہمارے کا اپنے گدے کے جو ہے کہ ہم اس کو کس طرح پہناتے ہیں نحییہا بزم نون یہ نون کے زمہ کے ساتھ ہے وقرع بفتحہا اور اس کی فتح کے ساتھ بھی پڑا گیا ہے من انشر ونشر لغتان کہ اس میں دو لغت ہے انشر بھی استعمال کیا گیا ہے اور نشر بھی ہے ففی قرآت بزمہا وزائی ہر کہا و نرف اور ایک رات میں زمے کے ساتھ ہے اور زا جو ہے نا اس کو ہم نے حرکت حرکت کی ہے اس کو رفع دیا ہے ثم نقصوا لحما ثم نقصوا لحما پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں فنظر الیہا آپ ان کی طرف دیکھئے وقت ترک کبت یعنی آپ ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے کہ ہم ان ہڈیوں پر گوشت پہنائیں گے یعنی چڑھائیں گے فنظر الیہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا یعنی طرف دیکھا وقت ترک وقت ترک کا بد وہ جڑ چکا تھا یعنی جو ہڈیا مختلف بکھرے ہوئے پڑے تھے اور بالکل گوشت کا نام نشان تک نہیں تھا تو وہ آہستہ جڑ گئے تھے وہ خصیت لحمہ اور گوشت کا کھول پھین لیا تھا یعنی ہڈیا بھی جڑنا شروع ہو گئے تھے اور اس پر گوش بھی آ گیا تھا وہ اور روح اور اس میں جان ڈالی جا رہی تھی اس میں جان ڈالا گیا نہیں یعنی روح ڈالا گیا ونحکا اور او بولنے لگا یعنی او آواز نکالنے لگا فلما تبین له ذالک بالمشاہدہ جب اس کو یہ بات یہ کیفیت معلوم ہوئی یعنی مشاہدہ میں آ گئی قال اس نے کہا خالم و علم مشاہدہ کہ تو انہوں نے کہا قال خالم و علم مشاہدہ کہ میں نے مشاہدے کا علم یعنی یقین رکھتا ہوں مشاہدہ مجھے ہوا یعنی اپنے آنکھوں سے میں نے یہ ساری صورتحال دیکھ لی ان اللہ علی کل شئین قدیر بشک کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یعنی اعلم امر من اللہ لہو اور ایک رات میں اس طرح ہے کہ اعلم جان لو کہ امر جو ہے نا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اب اگلی آیت کریمہ ہے تو اسی بھی ایک اسی طرح کا تذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ پر سبیل تذکرہ یا علی سبیل تذکرہ یہ بات کہی تھی کہ یہ اس کا یقین تھا عقیدت ہوتا آآ لیکن انہوں نے اللہ اس طرح بات کہی تھی کہ یہ جو مردے ہے یا جو بندے مر جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرماتے ہیں تو ان کے دل میں یہ چاہت تھی یعنی یہ تمنا تھی عرضو کی خواہش تھی کہ میں ان کو دیکھ سکوں کیسے مرنے کے بعد اٹھانا یہ کس طرح ہوا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس طرح کا استفسار کیا کہ یہ تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کا ایمان نہیں تھا یا عقیدہ نہیں تھا ان کا ایمان بھی تھا عقیدہ بھی تھا لیکن صرف جو ہے نا دل کے سکون حاصل کرنے کے لیے دل مزید یقین تو ہے بات تو پر یقین ہے مطمئن ہے لیکن کہ مزید اس میں اطمینان اور سکون آ جائے تو جب ان کو کہا جب انہوں نے یہ استفسار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ چار پرندے لے لو اور ان کو جو ہے نا اپنی طرف مائل کر دو اور مائل کرنے کے بعد جو ہے نا پھر یعنی ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک پہاڑ پر رکھو یعنی پرندوں کو اٹھا کے جو ہے نا ان کو کاٹ کے اس کا پر ایک پہاڑ پہ دوسرا پر دوسرے پہاڑ پہ اسی طرح جو ہے نا سب کو تقسیم کر دو تو پھر آپ ان کو بلاؤ تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ آ جائیں گے یعنی وہ بن جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا کچھ پرندوں کو لیا اور جس طرح کی بتایا گیا تھا اسی کے مطابق کیا تو ان کے سامنے جو ہے نا جس طرح بتایا گیا تو انہوں نے کیا تو پھر انہوں نے اپنے ہی آنکھوں سے جو ہے نا اس کو کو جڑتے ہوئے دیکھا اور اس میں پھر اور پھر ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا اور جس طرح کے پہلے ان کی حالت تھی اسی حالت میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے سے یہ بتایا کہ یہ ممکن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی ایسے نظارہ کرا دیتے ہیں اور بقیہ مخلوق کے امت کے لیے کیوں نہیں ہوتا ہوا کرتا تو اس وجہ سے کہ دنیا چونکہ دار الامتحان ہے تو اگر اس سب چیزیں یہاں پہ بتا دی جائے تو پھر ایمان بالغیب لانے کا مطلب کیا ہوگا تو اس وجہ سے کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کر دیتے ہیں لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہے ہے تو یقینی ہے تو ہمیں ان سب چیزوں پر ایمان بالغیب لانا ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں اگر ایمان بالغیب لے آتے ہیں تو بدلے میں بطور ثواب کے کے جو ہے ہمیں جنت ملے گی تو یہ بھی ایک قسم ترجمہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی تشریح پڑھیں گے وَإِذْ ابراہیم عِبْرَاهِمُ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار ارنی کیف تحی الموتا مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں قال اولم تؤمن اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں قال تو کہنے لگے بلا ولیکن لئتم ان قلبی یقین کیوں نہ ہوتا مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے قال اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر اچھا تو چار پرندے لو فسر الیک اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو یعنی وہ اپنے سے مانوس کر لو یعنی مائل کر لو ثم جعل على كل جبل منهن جزءا پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو ثم ادعوهن ياتينك سعيا پھر ان کو بلاؤ او چارو تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے وعلم ان اللہ عزیز حکیم اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلی درجے کی حکمت والا بھی اس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے نا مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا ہے لیکن اس میں چونکہ حکمت کا تقاضا ہے تو اس وجہ سے ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہیں کرایا جاتا اور یہ بھی ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ دار الاسباب ہے دار الامتحان ہے دار الامتحان ہے تو ان چیزوں کو دیکھے بغیر جو ہے نا ہمیں علمان بالغیب لا کر ان کو ماننا ہوگا انہیں پر ایمان لانا ہوگا تو اس کے بدلے میں پھر ہمیں جنت ملے گی اب آتے ہیں آیت کی نشری کی طرف وذکر اذ قال ابراہیم اور یاد کر اس وقت کو اور یاد کر اس وقت کو اذ قال ابراہیم جب ابراہیم نے کہا ربی اے میرے پروردگار ارنی کیف تحیل ہوتا مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں قال تعالی له نے اس کو فرمایا علم سلم کہ آپ کو یقین نہیں ہے بقدرتی علی الاحیاء میرا قدرت میرے قدرت کا زندہ کرنے پر سالہ علمه بذلك له المستمعون غرضه سالہ مع علمه بإيمانه یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے ایمان کے علم کے باوجود ان سے پوچھا یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ یہ ان کا ایمان ہے یقین ہے پھر بھی ان سے پوچھ لے اولم تو من کیا آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ اس لیے تاکہ جو سامعین ہے جو سننے والے ہیں ان کی غرض کو سمجھ سکے اور سن سکے بما قال له تاکہ جواب دے جو کہنا چاہتا ہے جو اس نے کہا فیال مستمعون غرض ہو اور سننے والے اس کی غرض مقصد جو نہ ہو جان لے قال بلا حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں امن تو میں میں ایمان نے ایمان لایا ہے ولیکن سالتک تو لیکن میں نے آپ سے سوال کیا لیت تاکہ مطمئن ہو جائے کو یعنی سکون حاصل ہو جائے قلبی میرے دل کو الى الاستدلال یعنی ذاتی مشاہدے سے خود اپنے آنکھوں سے یعنی مشاہدہ کا علم رکھتا ہوں تو یہ ایمان بھی ہے یقین بھی ہے لیکن جب اپنے آنکھوں سے خود دیکھ لوں گا تو اطمینان اور سکون اطمینان قلبی اور سکون قلبی میں جو ہے نا جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا اس میں مزید پختکی آ جائے گی اور مطمئن ہو جاؤں گا اور میرے دل کو سکون حاصل ہوگا تاکہ مطمئن ہو جائے یس سکون حاصل کرے قلبی میرا دل معینے الالاستدلال یعنی معاینہ کے ساتھ یا تائید کے ساتھ مشاہدہ سے یعنی میں پھر یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے اور خود اس کو دیکھا ہے تو خالا تو ارشاد ہوا یا کہا اللہ تعالی نے تو خود ارباتم من محنت تو چار پرندے لے لو چار پرندے لے لو فسر ہن اللہ کا اور اپنے پاس مانوس کرو اور اپنے پاس یعنی انہیں اپنے سے مانوس کر لو یعنی اپنے پاس بلا لو نظر رہا سر ہونا یہ سواد کے کسر کے ساتھ بھی اور زمک کے ساتھ بھی ہے امیل ہننا الیکا یعنی ان کو اپنی طرف بلاو ہلالو وقتع ہننا اور کار دو وقت لحم ہننا وریش ہننا اور ان کے گوشت اور پر جو ہے نا یہ اپس میں خلط ملک کر دو ثم مجعل على کل جبل پھر اس کو ہر پہاڑ پر رکھو پھر پھر ہر ایک پہاڑ پر رکھ لو من جبال ارض کا زمین کے پہاڑوں سے یعنی اپنے بستی کے پہاڑوں کے ساتھ یا اپنے میں سے من ہن جز ام یعنی ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکڑے کر کے ثم دعوهن الیکا پھر ان کو پکارو پھر ان کو بلاؤ یا کسایا تو دوڑتے ہوئے آئیں گے یعنی ہر جب ان میں سے ہر ایک ایک ایک حصے کو پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو چرو تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے یعنی جلدی وعلم ان اللہ عزیز جنان لو کہ اللہ تعالی زبردست لا یجزہ شیون اس کو کوئی چیز عجز نہیں کر سکتا حکیم حکیم حکمت والے ہیں یعنی اللہ تعالی جو ہے نا یہ صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلی درجے کی حکمت والا بھی فی جی، سن یعنی فآخذ تعوسا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور و نسرن اور نرگس و غرابن اور کوا و دیکن اور ایک مرغا یہ اٹھایا نیریا یعنی و فعل بہن ما ذکر اور ان کے ساتھ وہ فعل کیا جو جس کا تذکرہ کیا گیا یعنی اس کو اسی حکم کے مطابق جو ہے نا مختلف پہاڑوں پر جو ہے نا اس کو خلط مل کر کے اس کے گوشت اور ہڈیوں اور پروں کو خلط مل کر کے جو ہے نا مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے جو ہے نا وہ رکھ لیا و وامسک رؤوسهن عنده اور ان کی طرح اپنے پاس روک دی وجعا ہننا اور پھر ان کو پکارا فضتائرت الاجزاء الى بعضها تو اڑنے لگے اجزاء ایک دوسرے کی طرف حتا تکاملت یہاں تک یہ مکمل ہو گئے ثم اقبلت الى رؤوسها پھر وہ اپنے سر کی طرف آ گئے یعنی اس طرح جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استثار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہی کے سامنے انہی کے ہاتھوں سے جو نا یہ ان کو خود کر کے دکھلایا تو امید سج آ گیا ہوگا کیا آسان تو یہ رخو بھی گیا تو انشاءاللہ اللہ جو دے گیا اگر زندگی برکے رہی تو ملے ہاں، سبق میں رکھنے گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ